حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا تو جو گھوڑے پانچویں سال میں داخل ہو چکے تھے ان کے لیے دوڑ کا فاصلہ زیادہ رکھا تھا سننے ابو حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستتر